پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے کھڑکھڑانے والی اور کیسی کھڑکھڑانے والی اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیسی کھڑکھڑانے والی ہے جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند ہو جائیں گے اور پہاڑ تھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے تو اس دن جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ پسندیدہ ایش میں ہوگا اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا مرکز ہاویہ ہے اور تم کیا جانو ہاویہ کیا مصیبت ہے یہ ایک دہتی ہوئی آگ ہے شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے تمہیں باہمی مقابلہ کثرت مال و اولاد نے غافل بنا دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں سے ملاقات کر لی دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا اور پھر خوب معلوم ہو جائے گا دیکھو اگر تمہیں یقینی علم ہو جاتا کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے پھر اسے اپنی آنکھوں دیکھے یقین کی طرح دیکھو گے اور پھر تم سے اس دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا